السلام علیکم پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے پروسیس کی یعنی وہ کون کون سے اسٹیپس ہیں جو کہ آپ فالو کرتے ہیں اگر آپ نے ایک reasonably complex software system develop کرنا ہو یعنی وہ جو پروسیس ہے اس کے مختلف فیزز کیا ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے تو ہم اس کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں اسی فیزیبلٹی دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی ریکوائرمنٹس لکھتے ہیں پھر جو ڈیولپر ہوتا ہے وہ اس کی اسپیسیفکیشنز لکھتا ہے اس کے بعد کچھ پلاننگ ہوتی ہے اس کے بعد کچھ آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہوتا ہے یعنی ہائی لیول ڈیزائن اور پھر لو لیول ڈیزائن اور پھر امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے پھر انٹیگریشن ہوتی ہے مختلف کمپوننٹس کی اور سسٹم جو ہے وہ کسٹمر کو ڈلیور ہوتا ہے وہاں پہ جا کے اس کی ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد سسٹم کا آپریشن شروع ہو جاتا ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم مینٹین بھی کرتے رہتے ہیں اس کو انہینس بھی کرتے رہتے ہیں اور آخری اسٹیپ ریٹائرمنٹ کا ہوتا ہے کہ جب سسٹم کو ریٹائر کیا جاتا ہے یعنی عموماً اس کو فیز آؤٹ کر کے کوئی اور نیا سسٹم جو ہے وہ فیز ان کیا جاتا ہے ہم نے جس خاص ڈیولپمنٹ پروسیس کی بات کی اس ماڈل کا نام جو ہے وہ واٹر فال ماڈل ہے ہم نے واٹر فال ماڈل میں دیکھا کہ اس میں دو پرابلمس تھیں کم از کم دو ایسی پرابلمس ہیں جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے ایک تو یہ کہ جناب اس سسٹم کی ریکوائرمنٹس تو آج فائنلائز ہوتی ہیں اور اصل میں سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے ایک سال کے بعد اس دوران میں دنیا کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے اس دوران میں بزنس کی نیڈز جس کے لیے وہ سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں تو یعنی جو سسٹم ڈیلیور ہوتا ہے وہ تو وہ ہوتا ہے جو ایک سال پہلے چاہیے تھا سو دیٹس اے پرابلم اور اس کے بعد سلوشنس موجود ہیں دوسری پرابلم جو تھی وہ یہ کہ کسٹمر سے آپ پوچھتے ہیں جناب کیا بنانا ہے کسٹمر نے تو وہ کبھی سسٹم دیکھا نہیں ہوتا اس کا تھوڑا سا اس کو آئیڈیا ہوتا ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ اچھا خاصا اس کو آئیڈیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی سو فیصد تو اسے پتا نہیں ہوتا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو انکمپلیٹ ریکوائرمنٹس ملتی ہیں جس کی وجہ سے جو آپ سسٹم بناتے ہیں وہ بھی انکمپلیٹ ہوتا ہے اور اس سے کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک ایشو ہے یعنی یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس ہم نے پڑھا یعنی واٹر فال ماڈل اس میں this is a clear issue کہ سسٹم جو بنتا ہے وہ وہ نہیں ہوتا جو بننا چاہیے تھا کیونکہ on the very first day شروع میں یعنی آپ کو بتایا نہیں گیا کہ اصل چیز کیا بننی ہے آپ کو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز دی گئیں لیکن کمپلیٹ انفارمیشن وہ بیچارے کسٹمر کے پاس بھی نہیں کیونکہ اس نے تو کبھی ایسا سسٹم دیکھا ہی نہیں موٹی موٹی اس کے پاس ڈیٹیلز ہیں لیکن بعض اور باتیں جو سسٹم کے بارے میں اس کا کسٹمر کو خود علم نہیں تو آپ کو کیا بتائے گا تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے ڈیولپر ہیں تو ود ایکسپیرئنس یو لرن کہ کسٹمر سے ریکوائرمنٹس کس طرح اگلوانی ہیں کس کس طریقے سے ان سے پوچھنا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مل سکے تو یہ تو تھی جناب پچھلی دفعہ کی بات آج ہم نے ذرا مختلف بات کرنی ہے ارسٹوٹل صاحب نے کچھ عرصہ ہوا ایک بات کہی تھی جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور وہ بات یہ کہ in order to understand anything you must not try to understand everything اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو you should not try to understand everything یعنی یا تو آپ ایک چیز کے بارے میں جان سکتے ہیں بہت زیادہ یا پھر آپ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا اس کو اگر ہم تھوڑا سا سمبولکلی لکھنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ efficiency is inversely proportional to universality کہ جتنا زیادہ آپ کسی چیز کے بارے میں نالج چاہیں اتنی ہی باقی چیزوں کے بارے میں آپ کی نالج کم ہو جاتی ہے so if you want to do a good job if you want to do something in the right manner in a very efficient manner آپ کو کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کانسنٹریٹ نہیں کریں گے آپ بیک وقت کئی چیزوں کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے آپ نہیں کر پائیں گے تو یہی جو بھی میں نے بات کی سمبولکلی اس کو ایک لفظ کی فارم میں بھی لکھا جا سکتا ہے اسٹارٹنگ فرام ارسٹوٹل اس کے بعد وہ سمبولک فارم اور اس کے بعد یہ ایک لفظ فوکس ان سب کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے یہ جو تینوں اسٹیٹمنٹس ہیں یہ کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے ایکسپیرئنس کے ساتھ سیکھی ہیں کہ بھائی عموماً جو لوگ فوکس ہو کے کسی ایک چیز پہ کام کرتے ہیں وہ زیادہ سکسیزفل رہتے ہیں بنسبت ان ان لوگوں کے جو بہت ساری چیزوں کو بیک وقت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں فار ایگزامپل کرکٹ میں بہت کم ہی آل راؤنڈر ایسے ہوتے ہیں جو زبردست بیٹسمین بھی ہوں اور زبردست بالر بھی ہوں اور زبردست فیلڈر بھی ہوں عموماً ان کی جو کرکٹنگ پرسنالٹی کا ایک حصہ ڈومینیٹ کرتا ہے باقیوں پہ عمران خان صاحب جو تھے وہ پہلے تو بالر تھے نا باقی چیزیں تو اس کے علاوہ تھیں Wasim Akram he is really a bowler who can bat a bat ٹھیک ٹھاک بیٹنگ کر لیتے ہیں لیکن ان کا فوکس ایک چیز پہ that's why is a world class cricketer تو یہ فوکس والی چیز ہے تو بڑی انٹرسٹنگ یہ جو یونیورسلٹی کا اور ایفیشنسی کا جو یونیورس ریلیشن شپ ہے یہ ہے تو بڑی انٹرسٹنگ لیکن یہ ہے کیا یعنی اس ٹائپ کی اسٹیٹمنٹس کو ہم کیا کہتے ہیں جس میں آپ کو ایک لحاظ سے کچھ وزڈم دی جا رہی ہو آپ کو ایک یونیورسل ٹروتھ سا بتایا جا رہا ہو کہ بھائی فوکس کرو اکثر اوقات اگر آپ فوکس کر کے کسی چیز پہ کام کریں گے یو ول بی سکسیزفل لیکن اکثر اوقات we are not seeing it's a guarantee یا پھر this is the only way to work ہم صرف کہہ رہے ہیں اکثر اوقات تو جناب یہی ٹاپک جو ہے وہ آج کا ٹاپک ہے آج ایسے ہی یونیورسل ٹروتس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن ظاہر ہے کہ ہم ٹیکنالوجسٹ ہیں تو ہم اسی طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے آج ہم بات کریں گے ڈیزائن ہیورسٹکس کے بارے میں ایسے رولز ایسی وزڈم جو ڈیزائن میں ہماری ہیلپ کرے اور کس ٹائپ کے ڈیزائن میں آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں یعنی ہائی لیول ڈیزائن میں ہم نے جب واٹر فال کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا ڈیزائن کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہائی لیول یا آرکیٹیکچرل ڈیزائن اور دوسرا ہوتا ہے لو لیول ڈیزائن تو آج ہمارا فوکس جو ہوگا ایسی ہیورسٹکس کے بارے میں ہوگا ایسے رولز کے بارے میں ہوگا ایسے رولز آف سم کے بارے میں ہوگا ایسی وزڈم کے بارے میں ہوگا جس کے ذریعے آرکیٹیکچرل ڈیزائن جو ہو وہ آسان ہو جائے اور نہ صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہوتی کیا ہیں اسپیشلی وہ ہیورسٹکس جن کا تعلق آرکیٹیکچرل ڈیزائن سے ہو بلکہ میں آپ کو کچھ ایسی ہیورسٹکس بھی بتاؤں گا جس سے وہ چیزیں یعنی آرکیٹیکچرل ڈیزائن کرنے کا جو فنکشن ہے وہ ذرا آسان ہو جائے میں آپ کو ساری ہیورسٹکس تو نہیں بتا سکوں گا ان میں سے جو کچھ پاپولر ہیں جو میری پسندیدہ ہیں ان کی ہی میں آپ سے کچھ ڈسکشن کروں گا لیکن اس سے پہلے کہ میں ان ہیورسٹکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ہماری ڈیفینیشن کیا ہے ہیورسٹک کے بارے میں ہیورسٹک کیا چیز ہوتی ہے ہیورسٹک جناب جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا generally they are rules of thumb جو لوگوں نے over the years may be over the last many centuries trial and error سے لرن کیے ہیں کہ بھی یہ کام ایسے کرنا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے کیوں کیونکہ میں نے پچھلی دس دفعہ جب کیا اور ایسے کیا ہے وہ سکسیزفل اگر میں نے کسی دوسرے طریقے سے کیا تو میں اتنا زیادہ سکسیزفل نہیں تھا یعنی rules of thumb learn through experience ان کا کوئی جسے کہتے ہیں میتھمیٹیکل بیسس نہیں ہوتا بس over the last many many years by doing many experiments by doing many trial and error experiments I have learn something اور وہ تقریباً ایسے ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ بھائی فوکس کرو زیادہ سکسیزفل ہو گئے میں نے بیک وقت ایک کام پہ فوکس کر کے اسے کیا اور میں نے چار چار کاموں کو ان پہ الگ الگ فوکس کر کے اکٹھا فوکس کر کے بھی دیکھا میں نے دیکھا کہ اگر میں ایک انڈیویجل ٹاسک پہ فوکس کر رہا تھا واز مور سکسیزفل تو آئندہ سے میں ایسے ہی کروں گا تو ہیورسٹکس جو ہیں وہ ہیں رولز آف تھم اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامن سینس ہی ہوتی ہے فوکس کرنا جو ہے نا آج کل اگر آپ کسی سے بھی بات کریں پڑھے لکھے آدمی سے وہ کہے گا ہاں make sense because common sense یہی کہتی ہے so heuristics are common sense lessons drawn from experience ان کو آپ کوالٹیٹو پرنسپل بھی کہہ سکتے ہیں لاس آف نیچر نہیں کہہ سکتے پرنسپلس جنرل گائڈ لائنس انہیں ایک جنرل ججمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیرئنس کو اگر میں لکھ دوں تو وہ کیا کہلاتی ہے وہ ہیورسٹک کہلاتی ہے یعنی natural language description of experience اس کو بھی آپ ایک ہیورسٹک کہہ سکتے ہیں rules of thumb common sense lessons natural language description of experience all these are definitions of what a heuristic is اب یہ بتائیے کہ وزڈم تو آپ نے سنا ہوگا وزڈم کیا چیز ہوتی ہے تو یہ وزڈم اور ہیورسٹک کیا یہ ایک ہی چیز ہے وزڈم کیا چیز ہوتی ہے وزڈم میں وہی ہے نا کہ بڑے بوڑھے یا کوئی اچھے خاصے ایکسپیرینس لوگ ہیں ان سے جا کے آپ سے کہتے ہیں جناب میں اس مصیبت میں پھنسا ہوں بتائیں سے کیسے نکلوں ہو سکتا ہے کہ ان کے ایکسپیرینس میں ایسی کوئی چیز رہی ہو تو وہ اپنے ایکسپیرینس سے کچھ بتاتے ہیں کہ بھائی ایسے کر لو ہو سکتا ہے کہ تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے سو یہ وزڈم اس کو ہم ہیورسٹکس کی فارم میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یعنی نالج یا پھر experience converted into words they are called heuristics ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ہیورسٹکس جو ہیں these are general guidelines لیکن they are not laws of nature that is they are not always true they do not always get you to the best result ٹھیک ہے آپ عموماً لوگوں سے میں یہی کروں گا کہ ایک کام کریں اس پہ فوکس کر کے اس پہ آپ کام کریں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ ٹرو بعض ایکسپشنلی ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بیک وقت دو تین چیزوں پہ فوکس کر کے ان کو اکولی ویل کر سکتے ہیں so what I am trying to say کہ یہ لاز آف نیچر نہیں ہے یہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے آپ باہر نہیں نکل سکتے کہ اگر آپ ڈی فوکس ہو کے کام کریں گے آپ کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان جنرل اگر آپ ان ہیورسٹکس کو فالو کرتے ہیں یو کم آؤٹ اوکے یعنی ان ہیورسٹکس کو فالو کریں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا رزلٹ زبردست ہوگا لیکن ان جنرل اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا رزلٹ ٹھیک ٹھاک آ جاتا ہے اور یا پھر آپ کا رزلٹ جسے کہتے ہیں نا گڈ انف آ جاتا ہے so you must understand that کہ جن ہیورسٹکس کے ہم نے بارے بات کرنی ہے these are not laws of nature یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ تو ہیورسٹکس کی ہم نے بات کر لی لیکن ہم نے آج جن ہیورسٹکس کا تذکرہ کرنا ہے وہ ایسی ہیورسٹکس ہیں جو سسٹم آرکیٹیکچر میں یوز ہوتی ہیں یعنی سسٹمز کو ڈیزائن ان کے ہائی لیول ڈیزائن کو بنانے میں یوز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ یہ سسٹم کیا چیز ہے تو جناب سسٹم کیا ہوتا ہے سسٹم یہی کہ کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں you put them together system بن جاتا ہے تو سسٹم میں کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو آپ جوڑتے ہیں ان کے درمیان انٹریکشن کے رولس ڈیفائن کرتے ہیں that's which you call a system so a system is a is an ordered collection of components اور اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ some of the parts is less than the whole system یعنی ان کمپوننٹس کو علیحدہ علیحدہ یوز کرنے سے آپ کو اتنی یوٹیلٹی نہیں ملے گی اتنا فائدہ نہیں ملا ملے گا جتنا کہ اگر آپ ان کو اکٹھا کر دیں ان کو ایک سسٹم میں جوڑ دیں جو آپ کو فائدہ ملے گا اس کے مقابلے میں so that is a system system is a collection of components اور سسٹم میں یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کنیکشن ہے وہ کنیکٹڈ ہے آپس میں ان کے رولز آپس میں انٹریکشن کے وہ ڈیفائنڈ ہے تو یہ تو سسٹم ہو گیا سسٹم آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے سسٹم آرکیٹیکچر جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا what mean that by is high level design تو سسٹم آرکیٹیکچر ہوتا ہے the structure the high level structure of the system کے اس میں مختلف کمپوننٹس کہاں ہیں وہ کس طرح آپس میں کنیکٹڈ ہیں ان کے رولز آف انٹریکشن آپس میں کیا ہے بات کر سکتا ہے اور کون کس سے بات نہیں کر سکتا so system architecture is the structure the the the high level structure of a system that is what system architecture is اب یہ کہ دو لفظ ہم نے یوز کیے ڈیزائن کا بھی ہم نے یوز کیا آرکیٹیکچر کا بھی یوز کیا تو یہ ڈیزائن اور آرکیٹیکچر میں کیا فرق ہوتا ہے اگر آپ ایک فرض کریں آپ ایک سافٹ ویئر سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو ڈیزائن کر رہا ہوں یا میں اس کا آرکیٹیکچر ڈیولپ کر رہا ہوں تو کیا فرق کیا ہے کیا یہ دونوں ٹرمز جو ہیں ڈیزائن اور آرکیٹیکچر یہ ایک ہی ہے یا مختلف ہے کیا خیال ہے آپ کا جناب تھوڑا سا اس میں ڈپینڈنس آ جاتی ہے کہ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں بعض لوگ کہیں گے کہ ہاں ڈیزائن اور آرکیٹیکچر ایک ہی چیز ہے بعض لوگ کہیں گے نہیں نہیں نہیں بہت فرق ہے تو اس میں ایک مڈل گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ جب آپ overall high level design کی بات کرتے ہیں نا دیٹ از آرکیٹیکچر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر آرکیٹیکچر جو ہوتا ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے لیکن ہر ڈیزائن آرکیٹیکچر نہیں ہوتا صرف ہائی لیول ڈیزائن جو ہوتے ہیں انہیں ہم آرکیٹیکچر کرتے ہیں کہتے ہیں لو لیول ڈیزائن کو ہم آرکیٹیکچر نہیں کہتے تو آج ہم آرکیٹیکچر کی ہی بات کریں گے یعنی ہائی لیول ڈیزائن کی بات کریں گے اور اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے جو rules of thumb over the last centuries many centuries the rules of people have developed اب ان کا ہم تذکرہ کریں گے تو یعنی ہیورسٹکس فار سسٹم آرکیٹیکٹنگ سے ہماری کیا مراد ہے ایسے رولز ایسے لیسنس جو لمبے کے بعد لوگوں نے ڈیولپ کیے اور ان کا فائدہ کیا ہے ان کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ انہیں یوز کریں اگر آپ انہیں فالو کریں تو عموماً یہ ہوگا کہ جو آپ کا ہائی لیول ڈیزائن بنے گا جو آپ کا آرکیٹیکچر بنے گا وہ ساؤنڈ ہوگا وہ اسٹیبل ہوگا وہ پریکٹیکل ہوگا پریکٹیکل سے مراد یہ کہ وہ پاسبل ہوگا ایسا تو نہ ہونا کہ میں ایک بڑی زبردست چیز بنا لوں اس کو ڈیزائن کر لوں اور میں کہوں کہ جناب اب اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی عجیب و غریب کمپوننٹس موجود ہوں جس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکتا یعنی وہ پریکٹیکل ڈیزائن نہیں ہوگا اگر میں اس وقت یہاں بیٹھ کے ایک سپر کمپیوٹر ڈیولپ کرنا چاہوں اور اس کے ڈیزائن میں میں ایسا ایک مائکرو پروسیسر ڈال دوں جو پندرہ ٹیرا ہرٹس پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیزائن بڑا زبردست ہوگا لیکن بھائی جان پندرہ ٹیرا ہرٹس کے پروسیسر جو ایگزٹ نہیں کرتے سو دیٹ مینس ٹھیک ہے may be it's it's an okay design but it's not practical تو heuristics for system architecting rules learn from vast experience over the last many many centuries by the human kind اور وہ ایسے رولس ہیں کہ اگر آپ انہیں فالو کریں تو آپ کا ڈیزائن اچھا ہوتا ہے ساؤنڈ ہوتا ہے اسٹیبل ہوتا ہے پریکٹیکل ہوتا ہے تو اب ہم کچھ ہیورسٹکس آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے اور ان ہیورسٹکس کے بارے میں میں یہ کہہ دوں کہ یہ کسی خاص آرڈر میں نہیں ہے اور ان کا کوئی خاص فوکس نہیں ہے ان میں جو قدر مشترک ہے وہ یہی کہ میں نے over the last many many years یہ کچھ لیسنز لرن کیے ہیں اور یہ لیسنز جو ہیں آج میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہیرسٹک ہے فرض کریں آپ نے ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہے اس میں کئی ٹاسک ہیں فرض کریں اس میں چھ ٹاسک ہیں اب جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں وہ چھ ٹاسک دکھائے ہوئے ہیں اور ہر ٹاسک کا سائز جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کتنا کمپلیکس ٹاسک ہے تو ایک بڑا سسٹم ہے چھ ٹاسک ہیں اس میں سے ایک بہت کمپلیکسٹی والا ٹاسک ہے ایک بہت کم کمپلیکسٹی والا ٹاسک ہے اور باقی انٹرمیڈیٹ والے سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ وہ یہ کہ آپ بتائیے کہ جو چھ ٹاسک ہیں ان میں سے میں پہلے کون سا کروں میں نے بنانا تو پورا سسٹم ہے کرنے تو میں نے چھ کے چھ ہیں لیکن یہ چھ جو ہیں اس میں سے پہلے کون سا کروں سب سے کم کمپلیکسٹی والا کروں یا سب سے زیادہ کمپلیکسٹی والا کروں یا کوئی انٹرمیڈیٹ سا پکڑ لوں اس کو پہلے کروں یہ بتاتا چلوں کہ یہ چھ کے چھ ٹاسک انڈیپینڈنٹلی ہو سکتے ہیں یعنی ایک ٹاسک کو کرنے کے لیے مجھے دوسرے کو پہلے فنش کرنا ضروری نہیں ہے دے آر انڈیپینڈنٹ سوال یہ ہے کہ کون سا کروں سب سے مشکل والا پہلے کروں یا سب سے آسان والا کچھ عرصہ پہلے اگر آپ میرے سے سوال پوچھتے تو میرا جواب ہوتا کہ بھائی آسان والا کرو آسان والا کرو اس سے تمہارا تھوڑا سا ہاتھ رواں ہو جائے گا تھوڑا سا ایکسپیرئنس آ جائے گا تھوڑا سا کانفیڈینس پیدا ہو جائے گا ایسے کرو فائدہ ہوگا لیکن تھوڑی سی مار کھا کے سسٹم ڈیزائن میں ہم نے ایک لیسن لرن کیا کہ doing the easy part first is the wrong strategy کیا وجہ ہے اس کی ایسا کیوں ہے کہ ایزی پارٹ اگر ہم پہلے کر لیں اس سے ہو سکتا ہے ہمارا نقصان ہو جائے بہتر ہمارے حق میں یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سب سے زیادہ کمپلیکس جو ٹاسک ہے اسے کریں اور اس کے بعد اس سے کم کمپلیکسٹی کا and so and so forth کرتے جائیں جب تک ہم سب سے آسان ٹاسک پہ نہ پہنچ جائے کیا وجہ اس کی why that is the right strategy جناب اس کا جواب بڑا آسان ہے وہ یہ کہ دیکھیے آپ نے سب سے سمپل پارٹ کیا اس کے بعد اس سے ذرا کمپلیکس ٹاسک کرتے گئے آخر میں آپ سب سے کمپلیکس ٹاسک پہ پہنچ گئے یعنی آپ نے پچہتر فیصد ٹائم لگا کے جو آسان والے ٹاسک تھے وہ ختم کر لی اب سب سے مشکل چیز آپ نے کرنی ہے فرض کریں کہ وہ آپ نہیں کر پاتے فرض کریں کہ وہ ٹاسک اتنا مشکل ہوتا ہے اس میں ایسی کمپلیکسٹی ہوتی ہے it's not possible to do it تو آپ پورے کے پورے سسٹم سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے ہیں ہوا کیا ہوا یہ کہ آپ نے پچہتر فیصد ٹائم لگایا اس کے بعد آپ کو پتا لگا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ نے سب سے مشکل پارٹ سب سے پہلے کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے صرف پچیس فیصد ٹائم لگا کے آپ کو پتا لگ جاتا کہ بھائی یہ نہیں ہونا better not do it so that's why it's a great strategy that do the hard part first اگر آپ کے پاس ایک سسٹم ہے جس کے بہت سارے پارٹس نے ڈیزائن ہونا ہے do the hard part first اس سے اگر فیلئر ہوتا ہے تو بڑا فاسٹ فیلئر ہوگا اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا آپ کے پیسے بھی بچیں گے آپ کی محنت بھی بچے گی do the hard part first again understand this is a heuristic is not a law of nature عموماً اگر آپ اس ہیورسٹک کو یوز کریں گے عموماً آپ کو فائدہ ہوگا بعض کا نقصان بھی ہو سکتا ہے so I hope you understand that it's a heuristic in general when you not sure the hard part first تو یہ تو جناب ہماری دوسری ہیورسٹک پہلی تو ہماری تھی فوکس ایک تو وہ ہیورسٹک تھی دوسری یہ والی کہ do the hard part first ایک اور اور یہ بھی ہم نے کچھ ایکسپیرئنس کے بعد سیکھی تھی کہ all the serious mistakes are made on the very first day of a project آپ کو یاد ہوگا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم نے ایک سسٹم ڈیزائن کیا اس میں ہم نے اسیوم کیا کہ جناب کسٹمر جو ہے فلانا ہی ہارڈ ویئر اور فلانا آپریٹنگ سسٹم یوز کرے گا یہ ہم نے ایزیوم کیا تھا پہلے دن and was a bad assumption اور ہمیں جب وہ پروجیکٹ سارا ختم ہو گیا اس کے بعد پتہ لگا تھا کہ وہ غلط ایزمپشن تھی it was a serious mistake it was made the very first day serious mistake اسے ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ پہلے دن جو غلطیاں ہوں گی اس کے بیسس پہ آپ روز بروز اور غلط ہوتے جائیں گے ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم بہت زیادہ ایفرٹ بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے سو so, سولوشن کیا ہے سلوشن یہ ہے کہ شروع میں جو آپ نے ڈسیزنس لینے ہیں ان کو ذرا زیادہ سوچ سمجھ کے لیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے دن آپ یہ لکھ کے بیٹھ جائیں کہ جناب آج تو پہلا دن ہے آج سب سے زیادہ سیریس مسٹیکس ہو سکتی ہیں میں کچھ کرتا ہی نہیں well you will not get anywhere if you do that so what I say is کہ جب بھی آپ کوئی ایک نیا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں شروع میں جو ڈیسیجنس ہوتے ہیں وہ بہت کرٹیکل ہوتے ہیں ان کے بہت لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہوتے ہیں تو اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے شروع کے ڈیسیزن لیں اسی لیے اگر آپ کے سسٹم کا آرکیٹیکچرل ڈیزائن کر رہے ہیں اس کا ہائی لیول ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ کے حق میں بہتر ہے کہ آپ شروع میں یعنی اس ہائی لیول ڈیزائن کو ذرا سوچ سمجھ کے کریں اس میں زیادہ ٹائم اس میں زیادہ ایفرٹ لگائیں آپ کیونکہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں اگر جو غلطیاں ہوں گی ان کو خاصی دیر کے بعد اگر آپ نے واپس آ کے درست کرنا ہے اس میں کاسٹ آپ کو زیادہ پڑے گی اس میں آپ کو ایفرٹ زیادہ لگانی پڑے گی اور اس میں آپ کا ٹائم زیادہ خرچ ہوگا تو جناب نمبر فور یہ بڑی سادی سی ہے بڑی سمپل سی ہے اور یہ کیا ہے سمپلیفائی سمپلیفائی سمپلیفائی ہے نا سادی سی کہ جناب اس زبردست ہیورسٹک کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب آپ سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں آرکیٹیکچر ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ کا فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈیزائن سمپل ہو سادہ ہو آسان ہو اور اگر آپ ایسا کریں گے تو عموماً یہ ہوگا کہ آپ کی کاسٹ آف ڈیولپمنٹ وہ بھی کم ہوگی منیمائز ہوگی اور آپ کا ٹائم جو اس کو بلڈ کرنے میں لگے گا وہ بھی خاصا کم ہوگا یعنی اگر کسی سسٹم کا آپ آرکیٹیکچرل ڈیزائن کر رہے ہیں اگر وہ ڈیزائن خاصا کمپلیکس ہے تو اس کو بنانے میں ٹائم بھی زیادہ لگے گا پیسے بھی زیادہ لگیں گے so really focus on the architecture design اس کو سمپل رکھنے کی کوشش کریں اس کو آسان رکھنے کی کوشش کریں اس کو سہل رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ اس کا فائدہ ہوتا ہے آپ نے شاید سنا ہو کہ آج کل جب لوگ مائکرو پروسیس کی بات کرتے ہیں تو دو فیملیز کا تذکرہ کرتے ہیں ایک ہے کمپلیکس انسٹرکشن مائکرو پروسیسرز اور دوسرا ہے reduced instruction microprocessors reduce instruction microprocessor اب وہ خاصے فیشنبل ہو گئے ہیں وجہ اس کی یہی ہے کہ ریڈیوس انسٹرکشن مائکرو پروسیسر جو ہوتے ہیں ذرا سمپل ہوتے ہیں اس لیے ان کو بلڈ کرنا نہ صرف انہیں بلڈ کرنا بلکہ ان کو بہتر بنانا ان کو زیادہ افیشئنٹ بنانا زیادہ آسان ہے سو so, سمپلسٹی سے کیا ہوا سمپلسٹی سے یہ ہوا آپ ایسے مائکرو پروسیسر بنا رہے ہیں جو بہتر ہیں compare to the complex instruction micro process کیونکہ اگر سمپل انسٹرکشن سیٹ ہوگا اس کو آپٹمائز کرنا اس پہ بیس کر کے چپس بنانا اس پہ بیس کر کے سسٹمز بنانا اس پہ بیس کر کے کمپائلر بنانا all those things are simpler there easier اس لیے آپ کی کاسٹ کم ہوتی ہے آپ کا ٹائم آف ڈیولپمنٹ وہ بھی کم ہوتا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیے جس طرح آئنسٹائن صاحب نے کہا تھا انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ everything should be as simple as possible but not simpler everything should be as simple as possible but not simpler یعنی چیزوں کو اتنا آسان نہ کر دیں کہ ان کی افادیت ہی ختم ہو جائے ان کا فائدہ ہی ختم ہو جائے so simplify as much as you can لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے اس سے آپ کو زیادہ سمپلیفائی نہیں کرنا چاہیے یعنی ایسا مائکرو پروسیسر نہ بنائیں جس میں صرف ٹو اور تھری انسٹرکشنز ہی ہوں وہ آپ حد کراس کر گئے وہ آپ یوزفلنیس کی حد جو ہے اس کو کراس کر گئے تو جناب آئنسٹائن صاحب کی بات سنیں ان کی بات مانیں کہ چیزوں کو سمپل رکھنے کی کوشش کریں لیکن اتنی سمپل جتنی ہو سکیں اس سے زیادہ آرکیٹیکچر ڈیزائن میں جو پانچویں ہیورسٹک ہے وہ یہ کہ if you can't explain it in five minutes ادھر اٹ ڈز ناٹ ورک اور یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ میں نے ایک ڈیزائن بنایا کسی سسٹم کا میں نے ایک آرکیٹیکچر ڈیزائن بنایا آپ نے میرے سے آ کے ذرا اس کے بارے میں گپ شپ کی مجھے تقریباً سوا گھنٹہ لگ گیا ایکسپلین کرنے میں کہ اس ڈیزائن میں کیا کچھ ہے اگر ایسا ہوا دس اے گڈ چانس کہ یہ ڈیزائن جو ہے اتنا زبردست نہیں ہے it will be expensive to build it will be expense maintain it will take a long time to build جو زبردست آرکیٹیکچر ہوتے ہیں جو اچھے آرکیٹیکچر ہوتے ہیں وہ پانچ منٹ میں سمجھائے جا سکتے ہیں اگین میں ڈیٹیلس کی بات نہیں کر رہا میں overall high level design کی بات کر رہا ہوں کہ اچھے ہائی لیول ڈیزائن جو ہیں وہ سمپل ہوتے ہیں ان کو سمجھانا کسی دوسرے کو اتنا مشکل نہیں ہوتا تو اس بات کا خیال کریں جب بھی آپ چیزوں کا ہائی لیول ڈیزائن بنائیں کیپ ایم سمپل کیونکہ اگر وہ سمپل نہیں ہے there is a good chance that you don't understand it اور اس ہیورسٹک میں اس پہ جو ایک ٹیسٹ لگا دیا گیا وہ یہ کہ پانچ منٹ لگنے چاہیے سمجھانے کے لیے اگر اس سے زیادہ زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے دیر از اے پرابلم تو اس کا بھی آپ خیال رکھیے نمبر چھ وہ یہ کہ اگر آپ نے ایک کمپلیکس سسٹم بنانا ہے تو ایسا کریں کہ اس کو آپ سٹیجز میں بنائیں ایک دم سے سارے کا سارے سسٹم بنانا شروع کر دیں اگزامپل اس کی ایسے کہ آپ نے فرض کریں ایک گاڑی بنانی ہے پیسنجر کار بنانی ہے تو جب آپ اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں شروع میں ہی آپ ایئر کنڈیشننگ کا اور سٹیریو سسٹم کا ان سب چیزوں کا خیال ذرا نہ لائیں تو بہتر ہے پہلے آپ چار پہیے تو لے لیں اسٹیئرنگ ویل کا ان سے کانٹیکٹ تو کر لیں اس کے بعد اس میں ایک انجن تو لگا دیں بریکیں تو لگا دیں یعنی دیز آر دا اسل اس کے بعد باقی چیزوں کی بات کریں اگر میں کار ڈیزائن کر رہا ہوں گا تو سب سے پہلے تو میں یہی کروں گا کہ چار پہیے ہونے چاہیے اور اسٹیئرنگ کے ذریعے میں اگلے دو پہیوں کو موڑ سکوں تو میں اس کو دھکا لگا کے ٹیسٹ کر سکوں کہ یار یہ مڑتی بھی ہے ادھر سے ادھر جاتی بھی ہے نہیں اس کے بعد شاید میں اس کی بریکیں ڈیزائن کروں یہ چل تو بڑھتی ہے رک بھی سکتی ہے نہیں اس کے بعد جو ہے میں اس میں انجن ایڈ کروں گا یعنی میں کر کے بڑھا رہا ہوں پہلے تھوڑا سا پھر تھوڑا سا اور کمپلیکس پھر تھوڑا سا اینڈ سو سو تو یہ ہیورسٹک جو ہے وہ یہ بنی کہ بلڈ اٹریٹولی سٹیجز میں آپ سسٹم کو بنائیں اور اس میں آہستہ آہستہ نئے فیچرز ایڈ کریں ایک دم سے سارے کے ساری چیزوں کو بنانے کی کوشش نہ کریں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا سسٹم جو ہوگا وہ زیادہ آسانی سے بنے گا یعنی اگر آپ اس کو سٹیجز میں بنائیں گے زیادہ آسانی سے بنے گا اس کی کاسٹ بلڈ بھی کم ہوگی وہ زیادہ ریلائبل بھی ہوگا سو so, اگر آپ نے کمپلیکس سسٹم بنانے ہیں پہلے اس کی ایک سمپلیفائڈ ورژن بنائیں پھر اس میں آہستہ آہستہ مختلف سٹیجز میں کمپلیکسٹی ایڈ کریں نمبر سات یہ ذرا مشکل ہے ٹیکیز کے لیے وہ یہ کہ success is defined not by you but by the person is going to use what you are going to make آپ نے بڑا زبردست ڈیزائن کر لیا طرح طرح کے اس میں فیچرس ڈال دیے بڑی صحیح چیز ہے آپ کہتے ہیں یار بہت اعلیٰ لیکن it does matter what you think about it what matters is what the end user the customer thinks about it اگر آپ ایک بڑی زبردست قسم کی گاڑی بنا لیتے ہیں اس میں طرح طرح کے فیچر ہیں لیکن فار سم ریزن وہ وہ کام نہیں کر سکتی جو کسٹمر چاہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ نے مثلاً اس میں جو اس کے مائلز پر گیلن ہے وہ بڑے اعلیٰ کیے ہیں یعنی بہت افیشینٹ گاڑی بنائی ہے لیکن کسٹمر از ناٹ انٹرسٹیڈ فرض کریں کہ وہ آپ نے بڑے ہائی اسکیل کی گاڑی بنائی ہے مہنگی گاڑی بنائی ہے تاکہ امیر لوگ اسے خرید سکیں امیر لوگ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ اس میں پیٹرول کتنا لگتا ہے آپ بڑے خوش ہیں کہ جناب بڑی افیشن گاڑی ہے لیکن دا کسٹمر ڈزن کیئر وہ جو ہائی اینڈ والی گاڑی صاحب خرید رہے ہیں ہی اور شی از مور انٹرسٹڈ ان کہ اس میں لگژریز کیسی ہیں کمفرٹیبل کتنی ہے ہو سکتا ہے وہ اس کی اسپیڈ کے بارے میں کانشیس ہو لیکن that person does not really care کہ وہ ایک میل کرنے کے لیے کتنے گیلن کھاتی ہے تو آپ نے بات تو بڑی اچھی کی بڑی افیشن گاڑی بنائی لیکن کسٹمر کے لیے اس کی اہمیت کوئی نہیں so what you do you try to find out چیز ڈیزائن کرنے سے پہلے آپ کسٹمر سے پوچھتے ہیں یو فائنڈ آؤٹ کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے and you design according to the wishes of the customer اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ customer is always right is that true کیا ہمیشہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارا کسٹمر کہے is that true is the customer always right آپ کیا کہتے ہیں کیا ہمیں ہمیشہ کسٹمر کی بات ماننی چاہیے کیا جواب ہے سوال کا جناب اکثر مشکل سوالوں کا جواب جو ہوتا ہے وہ ہاں یا نہیں نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے it depends it depends on the situation تو میرا جواب اس بارے میں کہ is the customer always right میرا جواب ہے اٹ ڈپینڈس تو یہ جناب ہماری آٹھویں ہیورسٹک آ گئی کہ ہمارا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ کسٹمر کی نیڈس کیا ہیں ہمارا فوکس اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کسٹمر کی وانٹس کیا ہے یعنی as a designer I am more interested in what is good for the customer customer بعض باتیں مجھے ایسی کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ they are overall in the long run they are not good for the customer تو مجھے تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا اس بارے میں so it's a fine balance کہ ہم نے کسٹمر کی بات سننی بھی ہے اس کو سیٹسفائی بھی کرنا ہے لیکن ہم نے سسٹم ایسا بلڈ کرنا ہے جس کا لانگ ٹرم میں کسٹمر کو فائدہ ہو so that's what that is what our focus should be upon کہ ہم اس بات پہ فوکس کریں کہ لانگ ٹرم میں کسٹمر کا کس چیز سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور کسٹمر کے سامنے اس کو جسٹیفائی بھی کرنے کی کوشش کریں کسٹمر ہمیں کہے گا جناب ایسے نہیں کریں مجھے تو بس ایسے چاہیے آپ اس کی بات سنیں سوچیں اور پھر اس کو سمجھائیں کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں اس کے یہ فائدے ہیں لیکن یہ صرف امیجیٹ فائدے ہو سکتا ہے لانگ ٹرم میں اس سے آپ کو نقصان ہو تو آپ ایسا کریں یہ تھوڑے سے اور فیچر جو ہے نا یہ اس میں ایڈ کرتے ہیں کیونکہ لانگ ٹرم میں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دیکھیں نا میں جو اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کہ بیٹے پڑھ لو وہ کہتا نہیں مجھے کھیلنا ہے تو میں اسے کیا کہتا ہوں یہی نا کہ بھائی پڑھو گے لکھو گے تو یعنی لانگ ٹرم میں اگر آج کل پڑھو گے تو لانگ ٹرم میں فائدہ ہوگا ابھی تو تمہیں تھوڑا سا مزہ آ جائے گا باہر جا کے تم کرکٹ کھیل لو گے فٹ بال کھیل لو گے ٹیبل ٹینس کھیل لو گے لیکن لانگ ٹرم میں ہو سکتا ہے اس سے آپ کا نقصان ہو جائے تو بیلنس رکھیں چند گھنٹے پڑھیں اور اس سے دگنے گھنٹے آپ کھیلیں لیکن دونوں کریں so my son does not like it لیکن اس کو آہستہ آہستہ مجھے سمجھانا پڑے گا اس کو آہستہ آہستہ ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ کھیلنا اچھی بات ہے اٹس ویری امپورٹنٹ لیکن پڑھنا بھی اچھی بات ہے it is also very important اب جناب نمبر نو وہ یہ کہ آپ نے ڈیزائن کرتے ہیں کسی چیز کا بڑا مزدار ڈیزائن ہے پرفیکٹ ڈیزائن ہے تو اس کے بارے میں ہیورسٹک یہ ہے کہ وہ آپ کو پرفیکٹ لگ رہا ہے پتہ کیوں پرفیکٹ لگ رہا ہے کیونکہ ابھی تک آپ نے اسے کسی اور کو دکھایا نہیں مجھے یاد ہے when I was an undergraduate جب میں اپنی بیچلرس کی ڈگری کر رہا تھا میں نے ایک بڑا زبردست سا پیکج لکھا لینیئر الجبرا کے بارے میں میں بڑا خوش تھا آئی واز ایکسٹریملی پلیزڈ ایک پروفیسر صاحب پاس سے گزر رہے تھے میں نے کہا سر ذرا ملاحظہ تو کریں کیا اعلیٰ چیز میں نے بنائی ہے وہ صاحب آئے انہوں نے کہا اچھا میں ڈٹرمیننٹ اس کے ذریعے کیلکولیٹ کرتا ہوں انہیں آ کے ڈٹرمنٹ ٹائپ کیا one two three four five six seven eight nine and the whole system crashed آپ کو پتا ہے نا کہ یہ ڈٹرمنٹ جو ہے one two three four five six seven eight nine اس کا یعنی اس میٹرکس کا ڈٹرمنٹ جو ہے کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے فار سم ریزن میری سافٹ ویئر میں ایک پرابلم تھی اس میں ایک گڑبڑ تھی جس کے بارے میں نہیں سوچا تھا میں نے وہ ایک خاص سچویشن جب ڈٹرمنٹ زیرو ہو اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا میرے لحاظ سے پرفیکٹ ڈیزائن تھا لیکن میں نے کسی اور کو دکھایا انہوں نے کسی اور نظر سے دیکھا اور ان کو اس میں سادی سادی سیدھی سیدھی پرابلم نظر آ گئی تو کی لیسن کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ یعنی ہیورسٹک کیا ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ کوئی چیز ڈیزائن کریں اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے کسی اور کو بھی دکھائیں گیٹ یور ڈیزائنز ریویوڈ آپ کو اپنی پرابلم ہو سکتا ہے نظر نہ آئے لیکن کوئی دوسرا اگر آپ کی چیز کو دیکھے گا انہیں وہ پرابلم کلیئرلی نظر آ جائیں گی جب کوئی صاحب مجھے کوئی سائنٹیفک پیپر وغیرہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو ریویو کر لیں مجھ میں ہزار غلطیاں نظر آتی ہیں لیکن مزے کی بات ہے اگر میں نے وہ چیز خود لکھی ہوتی میں نے وہی ہزاروں غلطیاں اس میں کی ہوتی اور مجھے نظر نہ آتی ہوں لیکن اگر میں کسی اور کو دکھا دوں تو ان صاحب کو نظر آ جاتی ہیں اس سے مجھے فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ پھر میں کریکشنس کر سکتا ہوں تو the lesson is get your designs reviewed by your peers heuristics کا جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی پروف وغیرہ تو ہوتا نہیں یہ کوئی لاز آف نیچر وغیرہ ایسی چیز تو کوئی ہے نہیں بس یہ ہے کہ جنرلی دے ورک ان میں سے ایک جو بڑی انٹرسٹنگ ہیورسٹک ہے وہ یہ کہ a good solution to a problem somehow looks nice and elegant یعنی اچھے سولوشن جو ہوتے ہیں دے لک ایلیگنٹ وہ خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ نے ایک اچھا سسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہے تو وہ خوبصورت لگتا ہے اس میں سمیٹریز ہوتی ہیں خوبصورتی ہوتی ہے نیٹنس ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس دو ڈیزائنز آتے ہیں جو آپ کے خیال میں ایکولی ویل پرفارم کرتے ہیں اور آپ کو ان میں سے کوئی ایک چوز کرنا پڑتا ہے تو کون سا چوز کریں وہ والا چوز کریں جو زیادہ خوبصورت لگتا ہو جو زیادہ نیٹ لگتا ہو جو زیادہ ایلیگنٹ لگتا ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے ہمیشہ you will succeed but I'm saying is in general it works out that way کہ نیٹ ایلیگنٹ ڈیزائن جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ بھی کچھ سمجھ آتی ہے کیونکہ نیٹ اور ایلیگنٹ ڈیزائن ہے ان کو سمجھنا آسان ہے اس لیے ان کو بنانا آسان ہے اس لیے ان کو مینٹین کرنا اس لیے ان کو انہینس کرنا آسان ہے کیونکہ نیٹ اور ایلیگنس کا مطلب یہی ہے کہ چیزیں صاف صاف نظر آ رہی ہیں جو ڈیزائنز نیٹ اور ایلیگنٹ نہیں ہوتے عموماً ایسا ہوتا ہے عموماً ناٹ آلویز عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بنانا ان کو مینٹین کرنا ان کو انہینس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو جناب neat and elegant design is generally better than design that is not that elegant that is not that clean and neat اب جناب ایک انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں کہ فرض کرے آپ کو ایک پرابلم دی جاتی ہے آپ نے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے اور اس کو اس طرح سالو کرنا ہے کہ اس کے حصے بکھرے کر کے پھر اسے سالو کرنا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے حصے بکھرے کس طرح کیے جائیں اس کے پارٹس کس طرح کیے جائیں اس کو پارٹیشن کس طرح کیا جائے کیا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کیا سوچ کے ایسا کرنا چاہیے تو جناب ہیورسٹک یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح پارٹیشن کریں اس طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں کہ وہ ٹکڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہوں اگر کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ نہ ہو تو they should be as independent as possible independent سے مراد یہی ہے کہ وہ جو آپ ٹکڑے کر رہے ہیں ان کا آپس میں تعلق جو ہے نا کم سے کم ہونا چاہیے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا سسٹم جو اس کو بلڈ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا اس کو ایک اور طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی سسٹم کے سب سسٹم بنائیں اس کے موجود یا چنکس بنائیں تو ان کے چنکس ایسے ہونے چاہیے کہ ان کی ایکسٹرنل کمپلیکسٹی مینیمائزڈ ہو یعنی ایکسٹرنل کمپلیکسٹی سے مراد ہے کہ ان چنکس کا ایک چنک کا دوسرے چنک سے رابطہ کم سے کم ہونا چاہیے انٹرنلی اس چنک کے دوران جو مرضی ہو رہا ہو انٹرنلی کمپلیکسٹی جو مرضی ہو لیکن اس کی ایکسٹرنل کمپلیکسٹی جو ہے نا وہ ذرا کم ہونی چاہیے جتنی کم ہوگی اتنا ہی اچھا ہوگا اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ ہم عام جسے کہتے ہیں نا پرسنل ٹاسک میں بھی دیکھ سکتے ہیں فرض کریں کہ آپ نے ایک سسٹم بنانا ہے اس سسٹم کے چھ پارٹس ہیں چھ کمپوننٹس ہیں چھ موجولس ہیں اور یہ چھ موجول میں آپ کو اسکرین پہ سے دکھا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ موجول نمبر تھری بنانے کے لیے آپ کو ون ٹو اور فور سے انفارمیشن چاہیے فائیو اور سکس سے کچھ نہیں چاہیے and so and so fourth اب یہ چھ موجول جو ہیں یہ ایکول کمپلیکسٹی کے ہیں یعنی ہر ایک کو بنانے میں فرض کریں ایک ایک ہفتہ لگتا ہے اور آپ کے پاس ڈیولپرز دو ہیں کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ ان چھ میں سے کون سے تین موجول ایک ڈیولپر کو دیے جائیں اور کون سے تین جو ہیں وہ دوسرے ڈیولپر کو دیے جائیں میں آپ کو اس کی اس کا ایک سولوشن دکھاتا ہوں اس کا ایک سولوشن یہ ہے کہ جناب ون ٹو فور جو ہیں وہ تو جناب ایک ڈیولپر کو دے دیں اور تھری فائیو سکس جو ہیں وہ دوسرے کو دے دیں وٹ آئی کلیم از کہ دس از ناٹ اے زبردست سلوشن اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ایک ڈیولپر ہے جو کہ تھری فائیو سکس کو کر رہا ہے اس میں اس نے تھری کو تو بنانا ہے تھری کو بنانے کے لیے اس کو ون ٹو فور کی انفارمیشن چاہیے اور وہ دوسرے ڈیولپر کے پاس ہے یعنی وہ دوسرا ڈیولپر جو تین ٹاسک کر رہا ہے اس سے اس پہلے ڈیولپر کو انفارمیشن چاہیے ہوگی اس کی وجہ ایک اور اسکیم ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ ذرا آپ غور کیجیے اس میں یہ ہوا ہے کہ اب ون تھری اور فور جو ہے وہ ایک ڈیولپر کر رہا ہے اور ٹو فائیو اور سکس جو ہے وہ دوسرا ڈیولپر کر رہا ہے اس اسکیم میں اور پرانی پرانی میں مین فرق فرق کیا ہے ہے یہ کہ جو تھی اس میں تین ایروز جو تھے وہ باؤنڈری کراس کر رہے تھے یعنی ایک ڈیولپر سے دوسرے ڈیولپر تک تین ایروز جا رہے تھے یہاں پہ صرف ایک جا رہا ہے یعنی صرف موجول ٹو کو بنانے کے لیے اس ڈیولپر کو موجول تھری کی انفارمیشن چاہیے صرف ایک پاتھ آف کمیونیکیشن چاہیے پچھلے والے میں تین تھے تو دس از اے بیٹر پارٹیشننگ یعنی یہ پارٹیشننگ ایسی ہے کہ جو دو ماڈول ہم نے بنائے ہیں ان کی ایکسٹرنل کمپلیکسٹی جو ہے وہ منیمائزڈ ہے پہلے والا جو سچویشن تھی اس میں ایکسٹرنل کمپلیکسٹی کتنی تھی تین تھی یہاں پہ کیا ہے ایک so what I trying to says in general if you minimize the external complexity آپ کا فائدہ ہوتا ہے آپ کے جو سسٹم ہوتے ہیں وہ کم کاسٹ پہ ڈیولپ ہوتے ہیں زیادہ ریپڈلی ڈیولپ ہوتے ہیں اور ان کی ریلائبلٹی بھی بہتر ہوتی ہے اب جناب ایک اور سوال آپ نے ایک بڑا سا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے اس کے آپ مختلف حصے کرنا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کتنے حصے کریں ایک بڑا سا سسٹم ہے اس کے آپ دو حصے بھی کر سکتے ہیں تین بھی پانچ بھی دس بھی پچاس بھی کتنے حصے کریں مشکل سوال کیا خیال ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ کا جواب ٹھیک ہے اپون کہ آپ آپ آپ کیا کیا بلڈ کریں کریں لیکن ان جنرل جنرل گے کا رول آف تھم کیا ہوگا کہ عموماً جو بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کے آپ دو حصے کریں گے چار کریں گے تین کریں گے پانچ چھ سات نو آٹھ دس کتنے کریں گے جناب اوور دا ایئرس جو لیسن لوگوں نے لرن کیا وہ یہ ہے کہ جب بھی ایسی سچویشن ہو کہ ایک سسٹم کے آپ نے کچھ حصے کرنے ہو تو اس کے حصے آپ ایسے کریں پانچ اور نو کے درمیان ہو نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ this is a rule of thumb again it may be untrue in certain cases لیکن جنرل اٹ ورکس آؤٹ اور رائٹ اب زیادہ حصے نو سے زیادہ حصے کیوں نہیں کرنے چاہیے وجہ شاید اس کی یہ ہے کہ عموماً یہ کام جو ہیں یعنی ان موجولس کو کے بارے میں جو آدمی سوچ رہا ہے جو ان کو ڈیزائن کر رہا ہے وہ ایک انسان ہے انسانوں کے لیے بیک وقت بہت ساری چیزوں کو ٹریک کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس یورسٹک کے تحت جو لمٹ بنتی ہے وہ تقریباً نو بنتی ہے اگر نو سے زیادہ چیزیں آپ کر رہے ہیں بیک وقت تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے کام ان کو ٹریک کرنا نو سے زیادہ نہیں جانا چاہیے اور پانچ سے کم نہیں جانا چاہیے پھر وہ بہت ہی آسان کام ہو جاتا ہے اچھا اب یہ ہے فرض کریں کہ میں ایک جمبو جیٹ بنا رہا ہوں تو میں اس کے صرف نو حصے کر لوں گا اور نو لوگوں میں بانٹ دوں گا ایسا نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ میں اس جمبو جیٹ کے شاید پانچ چھ سات آٹھ نو حصے کروں گا پھر وہ جو ہر حصہ ہوگا اس کے آگے میں حصے کروں گا اور وہ بھی پانچ سے نو تک ہوں گے اور پھر ہو سکتا ہے اس ہر حصے کے یعنی وہ جو موجول کا سب موجول ہے اس کے بھی میں آگے حصے کروں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے مختلف لیولز پہ یہ حصے کرنے پڑیں لیکن ہر لیول پہ اس سے جو ہوں گے وہ پانچ یا نو سے زیادہ نہ ہو یعنی ایک سسٹم کے پانچ اور نو کے درمیان حصے ہونے چاہیے یعنی وہ حصے جو انہیں آپ موجول کہہ لیں اس ہر موجول کے آگے سب موجول جو ہیں پانچ یا نو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے پانچ سے کم نہیں ہونے چاہیے نو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس سب موجول کے جو سب موجول ہیں اس میں بھی یہی کہ پانچ سے کم نہ ہو اور نو سے زیادہ نہ ہو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی عموماً دیکھا گیا ہے کہ کاسٹ ڈیولپمنٹ کم رہتی ہے آپ کا سسٹم زیادہ ریلائبل بنتا ہے اور آپ کا ٹائم آف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی کم ہوتا ہے اب جناب ایک ذرا مشکل سی بات وہ یہ کہ اکثر اوقات جب ہم چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں ہمارے پاس کمپلیٹ انفارمیشن تو ہوتی نہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہم نے ایک جمبو جیٹ بنانا ہے جس کے تقریباً یہ یہ فیچرس ہوں گے لیکن we don't know exactly how it's going to look like جب ہم ڈیزائن پروسیس شروع کرتے ہیں اس وقت تو ایک رف سا آئیڈیا ہی ہوتا ہے نا اور اس میں پھر ہم ڈیٹیلز ایڈ کرتے ہیں اور آخر میں پورے کے پورا جہاز بن جاتا ہے تو جب آپ یہ ڈیزائن کر رہے ہیں جب آپ کے پاس ایک رف سا آئیڈیا ہے آپ کو مختلف ٹائمز پہ ڈیسیجنس لینے پڑتے ہیں انفارمیشن آپ کے پاس ساری نہیں ہے لیکن ڈیسیزن تو پھر بھی لینا ہے ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ اس کی میں ایک ذرا زیادہ آسان اگزامپل آپ کو دیتا ہوں بعض یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ الاؤ کرتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ پہلے جو کسی بھی سیمسٹر کے پہلے ایک دو ہفتے ہوتے ہیں اس میں آپ ضرورت سے زیادہ کورسز میں رجسٹر کر سکتے ہیں فرض کریں آپ کو پانچ کی ضرورت ہے لیکن آپ سات آٹھ کورسز میں رجسٹر کر لیں دیکھ لیں کون سے کورس آپ کو مناسب لگتے ہیں اور اس کے بعد کیا کریں اس کے بعد ان میں سے وہ جو پانچ سات آٹھ کورسز ہیں اس میں تین چار ڈراپ کر دیں اور آخر میں آپ کے پانچ کورسز رہ جائیں دیکھیں میرے پاس دو اسٹریٹجیز ہیں یا تو شروع سے میں پانچ سلیکٹ کر لوں and I go through the whole semester یا پھر یہ کہ شروع میں میں آٹھ سلیکٹ کروں ان میں سے جو مجھے پانچ پسند ہے ان کو رکھ لوں باقی تین کو ڈراپ کر دوں یہاں میں نے کیا کیا ہے یہاں میں نے کیا یہ دوسری اسٹریٹجی میں نے کیا یہ ہے کہ بھائی میں نے آٹھ کورس اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ کون سے میں نے لینے ہیں کون سے کورسز میرے لیے مناسب رہیں گے میں ان آٹھ کورسز میں ایک دو ہفتے جاتا ہوں ذرا دیکھتا ہوں کہ وہ کورسز کیسے ہیں ان میں سے جو میرے لیے صحیح کورس ہوتے ہیں ان کو میں رکھتا ہوں باقیوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں یعنی میں نے کیا کیا میں نے یہ کیا میرے پاس کمپلیٹ انفارمیشن نہیں تھی تو میں نے کچھ ڈسیزن لیے اور بعد میں جب میرے پاس تھوڑی سی اور انفارمیشن آئی میں نے ان ڈیسیجنس کو چینج کر دیا تو جب آپ کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن نہ ہو یہ آپ نے کرنا ہے آپ نے بیسٹ پاسبل ڈیسیجن لینا ہے لیکن اس کے بعد آپ نے بیٹھ نہیں جانا اس کے بعد آپ نے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی ہے دیکھنا ہے کہ ان ڈیسیجن کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اگر نقصان ہو رہا ہے تو change your decision this is a very important heuristic لیکن اس کی سمجھ ذرا تھوڑی سی دیر کے بعد آتی ہے آپ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد سافٹ ویئر ڈیولپ کریں یا ہارڈ ویئر سسٹم ڈیولپ کریں اور اس میں بگز آئیں گے ڈیفیکٹس آئیں گے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس ڈیفیکٹ کو جا کے ٹھیک کر دیتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو بخار ہے ڈاکٹر آپ کو صرف بخار کی دوائی دے دے اور کہ جی گھر جاؤ دس از دا رانگ اسٹریٹجی اگر آپ کو بخار ہے ڈاکٹر کا یہ فرض ہے کہ وہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ بخار کیوں ہے اینڈ فکس دا کاز صرف سمٹمس کو فکس نہ کریں وہ بھی کرنی ہے بخار جو اس کو بھی کم کرنا ہے لیکن یہ بھی دیکھنا ہے بخار ہو کیوں رہا ہے so whenever we think about a defect we should not just remove the defect we should find out کہ وہ ڈیفیکٹ آیا کہاں سے اور ڈیفیکٹ کے کاز کو اس کے سورس کو فکس کرنا چاہیے صرف ڈیفیکٹ کو نہیں اچھا اب ایک ہیورسٹک جو بہت ہی کاؤنٹر انٹوٹیو ہے یعنی مجھے تو وہ جب میں نے اس کے بارے میں پہلے سنا تھا میرا خیال تھا یہ تو غلط ہے یہ ہیورسٹک یہ ہے کہ فرض کریں آپ ایک سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں فرض کریں آپ نے ایک سافٹ ویئر سسٹم ہی آپ ڈیزائن کرتے ہیں بن جاتا ہے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس میں سے سو بگز نکلتے ہیں سو ڈیفیکٹس نکلتے ہیں سو پرابلم اس میں پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں ایک اور صاحب وہی سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں سے دو سو بگز نکلتے ہیں اب یہ بتائیے ان دونوں میں سے بہتر ڈیزائن کون سا ہے جناب ان میں سے بہتر ڈیزائن جو ہے وہ سو بگز والا ہے کیونکہ وہ پیپل ہیو فاؤنڈ آؤٹ کہ جتنے بگز آپ فائنڈ کرتے ہیں جتنے ڈیفیکٹس آپ فائنڈ کرتے ہیں جتنے ڈیفیکٹس آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اتنے ہی اس میں اور بھی ہوتے ہیں یعنی اس سے پروپورشنل ڈیفیکٹس اور بھی ہوتے ہیں یعنی کہ سسٹم میں اگر آپ کو بہت زیادہ بگز مل رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس میں ابھی بہت سارے بگز ایسے ہیں جو آپ نے ڈیٹیکٹ نہیں کیے تو اگر آپ کو دو ڈیزائن سلیکٹ کرنے ہوں تو اس میں سے ایسا سلیکٹ کریں جس میں سے کم بگز نظر آئیں کیونکہ over the lifetime of that software یا ہارڈ ویئر یا وٹ ایور سسٹم جتنے آپ کو شروع میں بگز ملے ہیں اسی پرپورشنلی اسی پرپورشن سے آپ کو بعد میں بھی بگز یا ڈیفیکٹس ملیں گے پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی پروگرام لینگویجز کی ہم نے لو لیول کی ہائی لیول کی لینگویجز کی بات کی ہم نے مشین لینگویج کی اسمبلی لینگویج کی اور تھرڈ جنریشن لینگویجز جو ہیں ان کی بات کی اور فورتھ جنریشن لینگویجز کی بات کی تو یہ جو آخری ہیورسٹک جس کا آج ہم تذکرہ کریں گے یہ اسی بارے میں ہے یہ ہیورسٹک کچھ اس طرح ہے کہ پروگرامر جو ہیں no matter what language they programming وہ ہمیشہ اتنی ہی لائن آف کوڈس ایک دن میں ڈیولپ کریں گے جتنی وہ کرتے ہیں یعنی چاہے وہ سی میں کر رہے ہوں چاہے سی پلس پلس میں کر رہے ہوں چاہے اسمبلی میں کر رہے ہوں چاہے مشین لینگویج میں کر رہے ہوں وہ فرض کریں ایک صاحب ہے وہ سو سو لائنیں لکھتے ہیں سی کی تو اگر آپ ان سے مشین لینگویج میں کروائیں گے تو اس میں بھی تقریباً سو ہی لائن لکھیں گے یعنی programmers deliver the same number of line of code regardless of the language that they are writing in تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیولپر یا آپ کا پروگرامر جو ہے وہ بہت پروڈکٹیو ہو اس کی پروڈکٹیوٹی کو انشور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ use the highest level language کیونکہ دیکھیے مشین لینگویج کی اگر سو لائنیں ہیں وہ تھوڑا سا کام کرتی ہیں لیکن ہائی لیول لینگویج کی سو لائنیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں اب ایک ڈیولپر نے آپ چاہے اسے ہائی لیول لینگویج میں کام کروائیں یا لو میں اس نے کام تو اتنا ہی نہیں یعنی سو لائنوں کا کرنا ہے یا whatever number of lines کا کرنا ہے لیکن اوور آل پروڈکٹیوٹی جو ہوگی وہ آپ کی ہائر لیول لینگویج میں ظاہر ہے کہ زیادہ ہوگی کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشین لینگویج کی سو لائنیں جو ہیں وہ ہائی لیول لینگویج کی ایک لائن کے برابر ہوتی ہیں تو جناب یہ تھی آخری ہیورسٹک جو آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے اور یہ صرف یہی نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی بتری ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئے تو پلیز اسے ہمارے میسج بورڈ پہ ضرور نوٹ کریں تاکہ میں اس کو پڑھ سکوں اور آپ کے ساتھی بھی اس کو پڑھ کے مستفید ہو سکیں تو جناب آج ہم نے کیا کیا آج ہم نے دیکھا کہ ہیورسٹکس کیا ہوتی ہیں اور ان کا ڈیزائن میں یوز کیا ہے ان کا فائدہ کیا ہے اور ہم نے بعض ویل نون ڈیزائن ہیورسٹکس جو ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ وہ کیا ہے ان کا آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں کیا رول ہے نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم کچھ ہیورسٹکس کی ہی بات کریں گے لیکن ایک خاص مقصد کے لیے اور وہ مقصد ہوگا ویب ڈیزائن اور ویب ڈیزائن میں یوزبلٹی یوزبلٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو فرض کریں جو ویب سائٹس جو ہیں وہ they are easier to use they are intuitive to use تو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ یوزبل ویب سائٹس ہیں تو نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے کہ جو زیادہ یوزبل ویب سائٹس ہیں ان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ بھی کہ جو ویب سائٹس زیادہ یوزبل نہیں ہیں ان میں کیا پرابلمس ہوتی ہیں so that will be a topic of our next lecture so until next time اپنا خیال رکھیں خدا حافظ